اس بات کی طرف بھی میں اشارہ کرتا ہوں کان کھول کر سنیے کہ شیطان اس وقت ہر دینی کام کے اندر پھوٹ اور انتشار پیدا کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے پوری طاقت لگا رہا ہے کہ ہمارے درمیان انتشار ایک زمانہ تھا کہ دو ساتھی جب بیٹھتے تھے چار ساتھی جب بیٹھتے تھے تو آپس میں گفتگو صرف اتنی ہی ہوتی تھی کہ ہر ساتھی رونا روتا تھا کہ میری نماز اچھی نہیں ہو پا رہی تین سال ہو گئے میں نے ہر سال کا چلہ بھی لگایا میں نے مہینے کا روزہ بھی لگایا میں گش بھی کرتا ہوں مگر میری نماز نہیں بن پا رہی میں کیا کروں دوسرا ساتھی رونا روتا تھا کہ وقت تو میں بھی لگاتا ہوں مگر میرا غصہ کم نہیں ہو رہا ہے کیا میرے اخلاق اچھے نہیں میں نے بچپن میں دعوت و تبلیغ کے کام کا وہ دور اپنی آنکھوں سے خوب دیکھا ہے کہ جب دو چار لوگ بیٹھتے تھے تو سوائے اپنی اصلاح کے فکر میں آنسو بہانے کے ان کے درمیان گفتگو کا موضوع اور کچھ نہیں پھر ایک دور آیا جس میں گفتگو کا موضوع بدلا اور اس گفتگو کے موضوع کے بدلنے کو اکابر نے بہت خطرے کی گھنٹی محسوس کیا کیا بدلا جب تو چار ساتھی بیٹھے تو بجائے اپنی اصلاح کی باتیں کرنے کے یہ بات کہ بھائی آپ کی مرضی سے کتنی جماعتیں نکلیں آپ کے یہاں سے بیرون کی کتنی جماعت نکلی ہمارے یہاں سے اتنی نکلی یہ ہوا وہ ہوا اب فوکس اپنی اندر کی اصلاح کے بجائے کسی اور طرف ہو گیا لوگ اس کو سمجھتے رہے کام کی ترقی اور چوٹی کے مشائق اور دعوت کے بصیت رکھنے والے لوگ یہ محسوس کرتے رہے کہ گاڑی پٹری سے ہٹ رہی ہے اب اپنی اصلاح کی فکر کے بجائے ایک تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے اور اب جو صورت حال ہے میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اب نہ اصلاح کا مسئلہ ہے نہ جماعتوں کا مسئلہ ہے اب یہ کہ آپ کس پارٹی کو ہو آپ کس پارٹی کو انہیں للہ و انا الیہ راجعون